بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایلاف قریش قریش کے مانوس کرنے کے سبب ایلافہم رحلت الشتاء والصیف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں الذي اطعمهم من من جوع خوف جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا